بارے میں نسارا نے فرمایا وہ میں کا چوٹا نفسی ہی جی کا ہو وہی لوگ کامیاب ہیں کے اندر کی خود غلطی ختم ہو گئی اور جب باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے دل میں دوسروں کے لیے بڑی وساخت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر وقت دوسروں کا بھلا چاہنے لگتا ہے دوسروں کا بھلا سوچنے لگتا ہے اسی کو انسان ہے خود غرض انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے بخل میں اور خود غرضی میں تھوڑا سا فرق ہے یہ ہے کہ انسان اپنا مال کسی کو دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کی خاطر اس کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ کس کا کیا نقصان ہے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بسا اوقات وہ دوسروں کی لاشوں پر کھڑا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکا دیتا ہے بےمانی کرتا ہے دوسروں کا حق دباتا ہے ویس کرتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اس کی نظر میں کامیابی ہوتی یہی ہے کہ بس میرا کام بن جائے میرا فائدہ ہو جائے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اندر سے یقین بگڑا ہوتا ہے اور جب اندر سے یقین بن جاتا ہے درست ہو جاتا ہے جب اس کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کی کامیابی یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا کا تھوڑا سا سامان مل جائے مجھے دنیا میں عزت مل جائے شہرت مل جائے دولت مل جائے یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اب اگر اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فضل سے عزت بھی دے دیتے شہرت بھی دے دیتے دولت بھی دے دیتے یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں میں ان پر اللہ کا شکر کر دوں لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے اپنی عزت کی اپنی دولت کی اپنی شہرت کی قربانی دینی پڑی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اس بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قیمت ادا کی لیکن بسا اوقات انسان کو اپنے کاروبار میں پیسے کی ضرورت ہوتی اور اس کاروبار میں اس کو بڑے نفے کی امید ہوتی ہے تو وہ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے قرض لے لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرض دینے والا نہیں اس کے پاس کوئی زمین پڑی تھی بیچ دیتا ہے کوئی مکان تھا بیچ دیتا ہے مطلب ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنا ذاتی رہائشی مکان فروخت کر دیا اور کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے اور اس لیے ان کو یہ امید تھی کہ آج اگر ہم کرائے کے مکان میں چلے جائیں گے اور یہ مکان فروخت میں چل گئے اس کا سرمایہ فلاں کاروبار میں لگا دیں گے تو بالکل اس سے اچھا مکان خرید لیں گے انسان بڑے نقلے کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قیمتیں اور زندگی ادا کرتا ہے اور اپنی زمین بیچ دینا اپنا مکان بیچ دینا اس کو چھوٹی قیمت سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح جب انسان کے اندر سے دن درست ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس سے بڑا اس کائنات میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اپنی آفت بنانے کے لیے دنیا میں اپنا نقصان کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے میں نے بڑے فائدے کے لیے چھوٹی سی قیمت کی اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گئے تو مجھے تو چھوٹے چھوٹے مکانات جاتی ہیں مجھے ہمیشہ بھی کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو جو سب سے چھوٹی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس زمین سے کم از کم ضرور سونا پڑے گا اور اس زمین کی حیثیت کیا ہے یہ تو بیچارے وہ لوگ جن کو جلدی نہیں جمین اور دنیا بھی اس کے پاس بہت کم دیکھ گئے بہت محدود محبوب دیکھ وہ زمین کو کتنا بڑا زمین کے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانے دینے کو تیار ہو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو ورنہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اس زمین کی حیثیت کیا ہے ہمارا سورج جس سے زمین کو زمین میں بسنے والوں کو توانائی حاصل ہوتی ہے روشنی حاصل ہوتی ہے وہ اس زمین سے تقریباً تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے یعنی اگر سورج کے تیرہ لاکھ ٹکڑے کر کے تیرہ لاکھ انسانوں میں بڑھ دیے جائیں تو ایک ایک انسان کی جائیداد پوری پوری زمین کے برابر ہوتی اور اس سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات میں یہ سورج کا جو پورا خاندان ہے پورا نظام شمسی یہ ہماری گلیکسی ہماری کا چھوٹا سا کونا ہے جیسے ہندوستان کے نقشے میں نیچے دیکھیں نا ایسا لگتا ہے ایک کترا ٹپک گیا تھا جو سری لنکا ہے وہ کسی بہت بڑا ہے ہماری گلیکسی میں یہ حیثیت بھی نہیں ہے پورے اور خود گلیکسی کیا حیثیت ہے ہماری چنکسا جس کا ایک حصہ ہے ہمارا یہ نظام سمتی یہ سورج کا انداز یہ کہکشاں جس کو ہمارے جیسے انسانوں نے ملکی وے کا نام دیا ہوا اس کی بھی کیا ہے کائنات میں ایسی کروڑوں کہکشائیں بڑی کائنات ہے جو اللہ نے ابھی بنائی ہوئی ہے اور قیامت کے بعد اللہ اور کتنی بڑی کائنات بنائیں گے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کی قدرت نہیں کیا کی جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس زمین سے دس گنا دیکھیں اصل میں چھوٹے بڑے کا اندازہ کم ہوتا ہے ہم لوگ بمبئی اور اس کے روپے جبان میں رہنے والے ہمارے یہاں مکانات کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس اگر دو تین ہزار اسکوائر فٹ کا مکان ہو تو بہت بڑا مکان سمجھا جاتا ہے تو مائنڈ میں ہمارے دوست بمبئی کے رہنے والے ماشاء اللہ دولت مند بڑے تاجر ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ افریقہ کے مشہور ملک زامبیا گئے ہوئے تھے پہلی مرتبہ گئے گئی تو ہم لوگ میں تھے اپنے شہر کے ساتھ جب سے فارغ ہوئے تو وہاں ہمارے دوست ہیں وہ ہم چند لوگوں کو اپنے گھر لے گئے تو جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا مین گیٹ سے داخل ہوا اور گاڑی اندر چل رہی ہے چل رہی ہے جا رہی تو مجھے اپنے دوست سے کہنا پڑا تو اللہ چلتا ہے میں نے کہا آپ اس کو مجلہ مت سمجھیے گا یہ ایک گھر ہے انہوں نے کہا کیا بات کر رہے آپ میں نے کہا یہ ایک گھر ہے جس میں ایک باپ کی اولاد رہتی ہے یہ ایک بھائی کا یہ ایک بھائی کا یہ ایک بھائی کا ہے یہ کمپاؤنڈ ہے آپ یقین مانیے ہمارے محلے سے کم نہیں اس سے بڑے غلط ہے اور ہم نے اس کو بڑے بڑے گھر دیکھے کر یعنی مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہمارے گھر دیکھیں گے تو اب بیچارہ بمبئی کی گنجان آبادی میں رہنے والا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے اتنا بڑا ایک گھر ہوگا یہ ہماری مسجد کا جو پورا احاطہ ہے نا پوری مسجد باہر کا میدان ادھر کی عمارت ادھر اتنے سے بڑے ایک گھر تو عام بات کی کی زمین بہت بہت مہنگی ہو ہو ہو گئی گئی تھا اللہ نے مسلمانوں کو کاروبار دولت بھی بڑی وہ گئے ایک آدمی جو دس بائی دس کے روم میں رہنے کا آدمی ہے وہ تو کیا اسی طرح لوگ تصور نہیں کر پاتے ان باتوں کا اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے سے کلم کلر جھٹلاتے جاتے تو وہ اس میں تعطیلیں کرنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں کیسی روایت ہے پتہ نہیں کیا حیثیت ہے بات کو سمجھ کر نہیں بات سمجھ کر نہیں آتی اس لیے سمجھنے والوں کی آپ کے لیے بہت چھوٹی ہیں انہیں معلوم نہیں اللہ کی قدرت سے کیوں یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے جی کو کم از کم دس دس گنا بڑی جنت دیں گے اور جس کو اور بڑی دیں گے وہ کتنی بڑی ہوگی لگائے اگر ہم سے اللہ راضی ہو گئے تو اس جائیداد کی کیا رہتی ہے اگر دنیا میں کسی نے بڑی سے بڑی جائیداد بنا دی تو کہہ دیں یا تو جائیداد کھل جائے گی دکھ جائے گی جل جائے گی کچھ ہو جائے گا یا جائیداد اپنی جگہ باقی رہے گی چلا جائے گا آپ سوچیں زمین کے جس ٹکڑے پر آج ہم بستے ہیں کیا ہمیشہ سے اس پر نہیں رہتے تھے ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے ان سے پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے ان سے پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے اور ان کو بھی یہی دھوکہ یہ ہمارے وہ اپنی جگہ رہ گئی وہ چلے گئے قبرستانوں میں آج ہمیں دھوکا ہے ہماری ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گی ہم چلے جائیں گے قبرستان میں ہمارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی یہی دھوکا گی ہمارے ہماری پتا نہیں کب تک لوگ دھوکہ کھاتے رہیں گے لیکن جنت جس کو اللہ تعالیٰ آتا فرما دیں گے نہ ایسا ہوگا کہ وہ باقی رہے دولت ختم ہو جائے جائیداد ختم ہو جائے جنت ختم ہو جائے اور نہ ایسا ہوگا کہ جنت باقی رہے اور وہ ہی ختم ہو جائے اسے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لوگ چھوٹے مکانات بیچ دیتے ہیں کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں اس امید میں نفا ہوگا تو ان اللہ اس سے اچھا بڑا مکان لے لیں گے جس کو جنت سے یقین ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کر دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو مجھے اس سے زیادہ بڑی دولت مل جائے گی مجھے اس سے زیادہ اچھی رہائش مل جائے گی اس کی خاطر وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں انسان مطلب اور گرمی کا فرق ہے نا ان دونوں کا تعلق یقین کے بننے اور بگڑنے سے جب یقین بنتا ہے تو پھر اندر دکھا آتا ہے جب یقین نہیں بنا ہوتا تو خود کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت دعوت بنایا ہے یہ امت دنیا میں پیدا ہوئی ہے دعوت کے لیے اور خوب یاد رکھیں کہ دعوت خدمت کے بغیر ممکن نہیں اور خدمت خود گردی کے ساتھ ممکن نہیں دعوت کے لیے ضروری خدمت ہم انسانوں کا بھلا چاہیں ہم ان کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں بے قرار ہو جائیں آپ سوچیں ایک آدمی کو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں تاکہ اس کو جہنم کی تکلیف سے بچائیں اور وہ ابھی بھوکا ہے اور ہم کو اس کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں وہ ملتا ہے اسے کپڑے پہنانے کی فکر نہیں وہ بیمار ہے ہمیں اس کو اس کا علاج کرانے کی فکر نہیں وہ بے گھر ہے ہمیں ہمیں اس کے گھر کی کوئی فکر نہیں وہ کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے ہمیں اس کو بچانے کی فکر اور جب ہم اس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بن جائے دیندار بن جائے کلمہ پڑھ لے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھنے والا تو کلمہ پڑھ لے اور اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو یہ مسجد میں آ جائے جائے نیک بن کیوں ہم اس کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا اگر واقعی تم اس لیے جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو کہ تم کو اس سے ہمدردی ہے کہ جو تکلیف ابھی لفظ تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی فکر کیوں نہیں ہمدردی ہے جب ہمدردی ہوتی ہے انسان کو تو سامنے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کے لیے وہ فکر کرتا ہے یہ بیمار ہے میں اس کا علاج کراؤں یہ بھوکا ہے میں اس کو کھانا کھلاؤں اس کے بعد کپڑے نہیں ہیں میں اس کو کپڑے دینا ہوں یہ کسی موقع پڑھنے میں معصول ہے میں اس کو بچانے کی کوشش کروں اور ساتھ میں یا اللہ یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے میں اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کروں تو جب انسان کے اندر سے خود غرضی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہر انسان کی ہر تکلیف دور کرنا چاہتا ہے اور ہر انسان کو جہنم سے بھی بچانا چاہتا ہے یہ دعوت ہے اب جب انسان دوسروں کی خدمت کرے گا ہر انسان کی تکلیف دور کرنا چاہے گا تو اس کے پاس کوئی کا خزانہ تو نہیں ہے نا اس کو اپنی ترجیحات بدلنی پڑے گی تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو روکنا پڑے گا تھوڑا سا اپنے گھر والوں کا خرچ کم کرنا ہوگا تھوڑا اپنا شوق کم کرنا ہوگا تھوڑی اپنی ضرورتیں کم کرنی ہوں گی اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ہوگا ان پر محنت کرنی ہوگی بھائی ہماری ضرورت ہے اور ساتھ میں فلاں بیوہ ہے اس کے بچے کی بھی ضرورت ہے فلاں یتیم ہے اس کی بھی ضرورت ہے دیکھو آپ اپنے بچوں کی بھی فیس بھریں گے ان کی بھی فیس بھر دیں گے دیکھو ہم یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہوگا تھوڑی سی اپنی ضرورتیں روکنی ہوں گی اسی طرح ہم تو اشارے اور اگر آدمی کے کا ٹھیکہ تھوڑی غلط ہے ہماری اپنی ضرورتیں ہمارے اپنے تقاضے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے اپنے بچوں کا شوق ہے بس صرف اپنے اپنے اپنے میں انسان رہے گا تو دوسروں کی طرف پلٹ کر کے بھی کبھی نہیں دیکھے گا اسی طرح خود غلطی ہے اور ایسا خود غرض انسان کسی سے اچھی بات بھی کرے گا تو اس کو پڑھ بھی لگے گی اور خدمت کرنے والا محبت کرنے والا بتا اوقات غلط بتاؤتا کی دعوت گا تو وہ کر ہیں شیطان نے یہ نقطہ سمجھا دیا ہے عیسائیوں کو عیسائی جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس سے زیادہ نہ سمجھنے آنے والی کوئی دعوت دنیا میں نہیں ہے ایک اور تین ایسا فارمولا ہے اس کا کہ آج تک بیچارے کسی عیسائی سے حل نہیں ہو سکا تو کسی اور سے کیسے حل ہوگا وہ کہتے ہیں تین مل کرے اور ایک سب تین دیکھیے ایک تین کیسے ہو گئے اور تین ایک کیسے ہو گئے ایک طرف نہیں کہتے کہ ہم تو ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں کون ہے تمہارا ایک خدا کہتے ہیں ایک باپ ایک بیٹا ایک روح القدس تو باپ الگ ہوتا ہے بیٹا الگ ہوتا ہے روح روحن کو یہ چیز مل کر ایک کیسے لیکن آپ ساری دنیا میں محنت کر رہے ہیں اور لوگ ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں کیوں قبول کر رہے ہیں معلوم ہے اس لیے کہ وہ خدمت کرتے لیکن تو ان کی دعوت سچی نہیں وہ انسانوں کے ہمدرد نہیں ہیں اس لیے وہ خدمت کے مصنوعی مواقع تلاش کرتے ہیں کہیں سیلاب آیا وہ پہنچ گیا ریلیز لے کر کئی بیماری پھیلی کو پہنچ گئے علاج کرنے کے لیے اور اگر نہیں پھیل رہی ہے اور انہیں اس ملک میں عیسائیت کی دعوت چلانی ہے اور لوگوں کو حق سے روکنا ہے تو وہ مصنوعی طور پر بیماریاں پھیلاتے ہیں وہ مصنوعی طور پر جھٹیکٹ کراتے ہیں یہ ان کو خود کرتے یہ ان کی انسانیت کے ساتھ دشمنی لیکن سب لوگوں کو بڑی معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں سامنے کیا چیز کی کا یہ خدمت گزار ہے اس لیے کہ خدمت کے بغیر دلوں کی کھڑکیاں نہیں کھلا کرتی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حقیقت میں انسانوں کا خدمت گزار بنایا ہے اللہ ایسا مزاج بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنایا میں عمر اس خطاب رضی اللہ کو اعلیٰ آمد فرماتے ہیں تو مدینے میں ایک تھی اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا یہ نظام بہت دنوں میں چلا آ رہا تھا یہ تو پرت دنیا نے ایسا مزاج بگاڑا ہے اللہ کرے کہ ہمارا مزاج ہو ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو دیکھا دکان سے گوشت دینے جا رہے ہیں تو معلوم ہوا لیجیے گھروں میں ہاں کو میں گوشت دینے جا رہا ہوں تم کو کچھ منگانا ہے تم کو کچھ منگانا ہے تو ایڈیا ہوا کرتی تھی کپڑے کی اور اس کی تھیلی لے لی اس کی تھیلی لے لی اس کی تھیلی لے لی اتنا ہمارے لیے لے لینا اتنا ہمارے لیے لینا وہ بڑی حیثیت والے لوگ بڑے طریقے کے لوگ کوئی عالم ہے کوئی حکیم ہے اور وہ لے لے کر کے آ رہے ہیں اور ایک ایک کا پہنچا رہے ہیں خاص طور سے جن گھروں میں مرد نہیں ہے باہر رہتے ہیں عورتیں اکیلی ہیں جن گھروں میں مرد کا انتقال ہو گیا کوئی سیوا اس سے احساس نہیں ہوتا تھا ہمارا کوئی کام باقی نہیں یہ سب تو ہم نے اپنے بچپن میں اپنے آپ کو کرتے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب جوبل میں رہتے تھے دارالعلوم جوبل کے مفتی اعظم تھے ہندوستان کے چھوٹی عالم وہ پی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صبح دار العلوم میں دار الفتہ میں آنے سے پہلے اپنے گھر سے جب نکلتے تھے تو محلے پڑوس کی جو بیوہ اور جو ہوتی تھیں ان سے جا کر ہاں بہن تمہیں کچھ منگانا ہے مگر بازار جا رہا ہے کوئی کہتا میرے لیے ہری دھنیا لے آنا کوئی کہتا میرے لیے پودینا لے آنا کوئی کہتی میرے لیے یہ سامان لے آنا یہ وہ یاد رکھتے لے کر کے آتے اور معلوم ہوا آئے اور کسی نے کہا یہ کیا تم نے میں نے تو من چیز منگایا تھا تم یہ یا میں نے تو اتنی چیز کا منگایا تھا تم کم لے آئے یا زیادہ لے آئے بغیر کچھ ضروری نہیں مختلف کی بات ہمارا خدمت کا ایک مزاج بن جائے یہ مزاج بنایا تھا پوری امت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ راستہ جیسے خدمت کرتے انسانوں کی بھی خدمت کرتے تھے جانوروں کی بھی خدمت کرتے تھے ہر چیز کا بھلا چاہتے تھے ہر چیز کا نفع چاہتے تھے کسی مزاج کا تو حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی راستے سے چلے جا رہے ہو اور کوئی تکلیف سے چیز پڑی ہوئی ہے اسے ہٹا کر چیز بارے میں کا اس مزاج کے ذریعے اس امت کا ایسا تعارف ہوا تھا ایک ایک راستے پر ایک پتھر پڑا ہوا اور خطرہ تھا کہ کام ہو جائے گی کوئی ٹکرائے گا گر جائے گا چوٹ آ جائے گی ایک یہودی رک کر کے اس پتھر کو دیکھنے لگا کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں آج صبح سے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا تو پتا چلا کس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا میں جانتا ہوں مسلمانوں کا کیا مزاج ہے اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر یہاں نہیں رہ سکتا تھا اس نے پہلے اس کو اٹھا کر کنارے کیا ہوتا پھر آگے بڑھا ہوتا یہ ہماری پہچان کی دنیا تھی یہ ہمارا تعارف بدل گیا ہے اب ہماری پہچان کتنی بدل گئی اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے ہماری قدر کرے اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں اور فلاں سے یہ مطالبہ کریں گے بھکاریوں کو نہیں ملا کرتا اور اگر بھکاریوں کو ایک ملتی ہے تو عزت کے ساتھ نہیں ملا کرتی کے ساتھ ملتی ہے ہم دنیا میں بھکاری بن کے رہیں گے تو جو بھی ہمیں ملے گی حکومتوں کی طرف سے یا دوسری دوسری کسی قوم کی طرف سے وہ کی شکل میں ذلت کے ساتھ ملے گی اور اگر ہم دنیا میں خادم بن کر رہیں گے انسانوں کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ عزت کے ساتھ آتا فرمائیں صاحب کا اس صاحب کے گھر میں بکری بما ہوتی ان لوگوں کے گھر میں اگر کبھی بکری جمع ہوتی ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے پانچ رکھ کے اور باقی تھوڑا یہاں بھیج دو تھوڑا یہاں بھیج دو تھوڑا یہاں بھیج دو پیسے میں پڑوس میں دوست احباب میں تعلق والوں ضرورت مندوں میں بھی اور دوستوں میں بھی تقسیم کیا جاتا تو گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں یہ بکری کے سیڑھی پائے پڑوس میں بھیج دیتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دن ہو گئے ہوں گے ان کے گھر میں گوشت نہیں پتا ہوگا وہاں بھیج دیا ان گھر والوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا ایک کام کرتے ہیں ہمیں تو اللہ کھلاتے رہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے یہ سیل پائے آئے ہیں ایسا کرتے ہیں پڑوسی یہاں بھیج دیتے ہیں ان کے یہاں پک جائے گا وہ کھا لیں گے ہم لوگ پھر کبھی کھا لیں گے وہ اٹھا کے وہاں اب ان کے گھر میں بھی یہی مشورہ ہوا روایات میں آتا ہے سات گھروں میں گھوم کر جہاں سے چلی گئی ہوئی ہیں کیا تھا کیسی محبتیں دیکھیے تعالیٰ نے الگ الگ مزاج بنائے ہیں دو بہن بھائیوں کا مزاج ایک جیسا ایسا نہیں ہوتا باپ اور بیٹے کا مزاج ایک ایسا نہیں ہوتا ان مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ناگواریاں ہوتی ہیں لیکن جب یہ محبت ہوتی ہے نا ساتھ میں تو مزاجوں کے ذریعے وہ جو ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بہت دھلتی رہتی ہیں وہ خود بہت ختم ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ محبت ان پر چادر بن کر پڑ جاتی ہے محبت ان کو دبا دیا جاتی ہے وہ لوگ دوسروں کو مار چھین چھین کر کھا جائے گا کیا پہلے جیار کا عربی ادب میں جاہلیت کے زمانے کی شاعری کا ایک انتخاب ہے دیوان بہادری ہے اس میں مختلف جمع کا انتخاب اصل میں ایک بہت بڑا شاعر تھا مطلب سفر کرنا تھا ایک ایسے علاقے میں پھنس گیا جہاں برف باری رہی تھی وہ آگے جانے گئی اور تقریباً ایک مہینہ نیچارا پھنسا تھا بیٹھا اب اسے وہاں پڑا ایک مہینہ قیام کرنا پڑا جس کے گھر میں اس نے قیام کیا وہاں بہت بڑی لائبریری تھی اس زمانے میں مسلمانوں کا بڑا شوق ہوتا تھا لائبریری بنانے اب تو ہمارے گھروں میں نے کتابیں پڑھنے کا شوق سب کچھ بدل گیا وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا سب کچھ لٹ گیا سب کچھ بدل گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہمارا کیا کچھ لٹ گیا نہ لائبریری ہے نہ الماریاں ہیں نہ کتابیں ہیں گلدستے ہوں گے ہمارے گھروں میں مختلف خوبصورت ٹکڑے ہوں گے مختلف چیزوں کے لیکن اچھی کتابیں دینی کتابیں علمی اور تحقیقی کی کتابیں اور اگر ہیں یہ تو پڑھنے کا وقت اخبار پڑھنے سے بڑھ سکتے بعض لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو مجھے معاف کیجیے گا بعض لوگ اخبار کی تلاوت کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں ابھی تو وقت باقی ہے تو پڑھی ہوئی خبر پھر ہیں آج کا پڑھ چکے ابھی وقت بن گیا تو کل کا اٹھا کے پڑھتے تازہ پڑھ چکے تو بات ہی پڑھتی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے یہ یعنی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے اخبار اتنے خوشی خدو سے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سب کچھ جو اس میں ہے سب سچی ہے حالانکہ سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا ملندہ ہوتا ہے اخبار یہ مستقل ایک موضوع ہے تو یہ ضرورت پڑی تو شاء اللہ کہ اصل میں آج کا جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو اطلاعات پہنچانے کا کام نہیں کرتا وہ لوگوں سے اطلاعات چھپانے کا کام کرتا ہے اس کے باقاعدہ دلائل ہو آج کا موجودہ میڈیا اختلاحات کو چھپانے کا کام کرتا ہے اختلاعات پہنچانے کا کام نہیں کرتا بڑی اختلاعات جو ان کے مفادات کے خلاف ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی اختلاحات کا پردہ لگا دیتے ہے یا کبھی کبھی لہجہ بدل دیا جاتا ہے کبھی انداز بدل دیا جاتا ہے کبھی کبھی پوری خبر سرے سے بدل دی جاتی ہے یہ کام بڑی محرم سے ہوتا ہے جو لوگ پیشے سے وابستہ ہیں اور یہاں موجود ہیں ایسے لوگ اس وقت جو پیشے سے وابستہ ہیں وہ تصدیق کو تائید کریں گے کہ وہاں بیٹھ کر کے جب کاٹ چاٹ ہوتی ہے اور جب جب خبروں کا انتخاب ہوتا ہے اور کس خبر کو کس طرح دیا جائے تو پھر کیسے مفادات کو سامنے رکھ کر کے اس کی زبان بدلی جاتی ہے اس کا نبودہ کیا بدلا جاتا ہے اس کا سائز بدلا جاتا ہے کہیں چھوٹے کو بڑا کیا جاتا ہے کبھی جو بڑے کو چھوٹا کیا جاتا ہے اور جیسے آج کل آپ لوگ اپنے موبائل میں کسی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں کسی کو کر دیتے ہیں بلکہ اس کو کبھی زوم کیا جاتا ہے کبھی زوم ان کیا جاتا ہے کبھی زوم آؤٹ کیا جاتا ہے عزت کیوں ہوتا ہے لوگوں سے اختلاف کو چھپانی بر بات کسی اور طرف چلی جائے گی تو وہ ایک بڑا شاعر تھا جس کو ایک بندہ قیام کرنا پڑا کام کا آدمی بے کرتا کیا اور وہاں بڑی لائبریری تھی تو اس نے ایک کام کیا اس لائبریری سے جاہلیت کے زمانے میں جو چوری کے عرب کے سوارا تھے ان کے کلام کا ایک انتخاب تیار کر دیا جس کا نام ہے دیوان احمد اس کا وہ مصیبت میں گر جانا برفباری میں گر جانا علم و ادب کی دنیا کے لیے یہ بھی ایک نعمت بن گیا اس میں اس نے جاہلیت کے شعرا اور ان کا کلام جاہلیت کا جو کلام ہے نا وہ زبان و ادب کا آنا ہے کسی گدی سے آئے تو اس کو پڑھے ترجمہ نہیں موضوع ہے دنیا میں ترجمہ پڑھنے میں تو اسے اندازہ ہوگا اس کلام میں کیا ہے یہ جو ادب ہوتا ہے نا ادب یہ کسی قوم اور کسی معاشرے کی نفسیات کا اظہار ہوتا ہے زبان کا ادب کسی قوم کا ادب کسی معاشرے کا ادب پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا مزاج ہے اس ادب کو آپ پڑھیں تو اس میں اکثر کیا اپنی بہادری کا تسکرا کر اور وہ بہادری کیسے ہوتی ہے ہم نے فنا پر حملہ کیا یہ چھین لیا بنا چلے گئے یہ چورا لیا ایک شاعر اپنا تذکرہ کرتا ہے اپنی بہادری کا فنا علاقے میں پہاڑوں پر مکھیاں شہد کی مکھیاں چھتا لگاتی تھی رات میں چھپ کر جایا کرتا تھا ان کا شہد چھڑا کر لے آتا تھا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا بہت دنوں تک میں یہی کرتا رہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں شہد چھڑانے کے لیے گیا اور شہد کی کتنا ہوتا تھا مسجدوں میں بھر کر جاتا بڑے بڑے مسجدیں جانور کی کھاد اتار کر کے اس کے مچھر بنائے جاتے تھے ان میں شہد لاتا تھا یہ اب بڑی دولت ہوا کرتی تھی کل نیچے سے لوگوں نے گھیر لیا یہ قبیلے کی وہ پہاڑی تھی جہاں وہاں جو لوگ بسے ہوئے تھے ان لوگوں نے کے گھیر لیا کہ یہ کون ہے جو ہمارا شہد چھڑا لے جاتا ہے وہ کہتا ہے جب میں گر گیا تو میں نے سوچا میں ان سب کا مقابلہ کیسے کروں گا مجھے پہاڑ میں ہار نظر آیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آر پار ہے یا نہیں میں نے جلدی سے ایک بچیزے کا منہ کھولا اور اس میں شہد بہا دیا پورا ہار سر پتر ہو گیا شہد سے اور اس میں پھسلن ہو گئی اور میں اس میں گر گیا اور پھسلتا چلا گیا وہ راستہ دوسری طرف پھسلتا تھا میں پہاڑ کے اس پار سے نکل کر چلا گیا وہ بےچارے پہاڑ کو گھیرے رہے راستہ یہ ایک نمونہ یہ ہے دیوار لمبا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس قوم کا مزاج کیا تھا چوری کرنا ڈاکے ڈالنا دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا دوسروں کے منہ سے لکما چھین کر کھا لینا اور اس کو وہ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے ان کے دوارا اس کو بیان کیا کرتے تھے اپنے سوال کے طور پر کسی موت کا مزاج پختہ ہو جاتا ہے اور اسی مزاج کو کمال سمجھا جانے لگتا ہے تب جا کر وہ باتیں شاعری میں آتی جن لوگوں کا یہ مزاج تھا ان کے مزاج کو کیسا بدلا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے نتیجے میں کہ اب حضور کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کراتے ہیں اپنے گھروں میں تو معلوم کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کسی ایسی غربت میں بھی وہ خوش رہا کرتے ہیں حضور نے فرمایا میرے مہمان کو کون لے جائے گا اپنے گھر ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور میں لے جاؤں اندازہ رہے اس واقعے سے کیسی مزاج میں تبدیلی آئی تھی مردوں کے لیے اور عورتوں کے اب وہ لے کر گئے گھر گھر میں جا کے اہمیت سے کہا اللہ کے رسول کا مہمان لایا ہوں ساتھ گھر میں کچھ کھانے کو ہے اور اتفاق سے گھر میں کھانا صرف اتنا تھا کہ بچے کھا سکیں بڑوں کے کھانے کے لیے نہیں تھا توقع تو یہ ہونی چاہیے نا کہ بیگم تو کھٹ پڑے تمہیں تو ہمارا ہماری جو فکر ہے کمانے دمانے کی فکر نہیں پیٹ بھر کے گھر میں کھانے کے لیے اور اوپر سے لیے چلے آتے ہو بڑے کیا بنے ہو لیکن بدل چکا ہلن کا مبارک ہو اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہماری تو عید ہو گئی ہماری اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے جو کوئی کام کرو کھانا ہے کم میں نے سوچا تھا بچوں کو کھلا کر کھلا دوں اور تم کل جاؤ گے کما کر لاؤ گے تب ہم تم کھائیں گے ہم کو تو ایسی سونا تھا مجھے نہیں تمہیں کام کرو بالکل فکر مت کرو میں بچوں کو سمجھا دوں اور ماں اپنے بچوں سے رہی بچوں ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں اس سے بڑی عزت کچھ نہیں ہو سکتی جاؤ اللہ کا نام لے کر ایسی ہو جاؤ آج کھانا ہم سب مہمان کو کھلائیں گے صبح انشاءاللہ تمہارے ابا کما کر لائیں گے اس کے بعد تم کو کھانے اور بچے خوشی خوشی ہو گئے اب میاں بھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اب ہم بچے تین اس زمانے تک پردے کے احکام بھی نہ پر ہم بچے تین چلو میں تو عورت ہوں میں تو ہٹ جاؤں گی میں مردوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھا سکتی ہوں لیکن دو بچے نا کھانا صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اگر تم نے یہ ساتھ میں کھایا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا اور شوہر نے کہا یہ ہوگا کیسے کہ میں نہ کھاؤں اور وہ کھا لے وہ آنے والا بھی تو تربیت یافتہ تھا آنے آنے والا والے کا بھی تو مزاج بدلا ہوا تھا نا اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے میں بھی کھاؤں گا تو مہمان نہیں کھائے گا اور میں بھی کھاؤں گا تو مہمان گھومنا نہیں جائے گا کوئی ایسی ترکیب ہو میں نہ کھاؤں مہمان کو پتا لگے اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں کیا ہوگا ایسے موقع پر بگڑے ہوئے ماحول میں تو گھر کے اندر مشورے ہو گئے کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ہم پر الزام بھی نہ آئے مہمان بھی چلا جائے ہمیں کہنا بھی نہ پڑے اور چلا جائے مصیبت بن کے آ جائے اگر بڑا ہوا ماحول ہوگا خود مرضی کا ماحول ہوگا یہی مشورے اور وہاں مشورے جو ہو رہے ہیں کچھ ایسی ترکیب سوچو کہ مہمان کا دل بھی نہ دکھے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے نہیں کھایا اور ہم نہ کھائے تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے اللہ نے ان کے دل میں ایک ترتیب آپس میں مشورہ ہوا ایک کام کریں گے میں کھانا لگا دوں گی اور دونوں سے کہوں گی آپ سے بھی اور مہمان سے بھی آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں کھانا رکھے اور جیسے ہی جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے آپ مجھ سے کہیں گے دیکھو ذرا چراغ کی مچھلی تو ٹھیک کر دو چراغ ٹھیک سے جل نہیں رہا روٹی کم ہو رہی ہے اور میں اٹھوں گی اور بچی ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دوں گی اب اس زمانے میں لائٹر ہوتا تھا نماز ہوتی آگ یا لائی جاتی برتن میں تھوڑا سا پیٹ ڈال کر کاٹن کی بتی بنا کر کے لگا دی جاتی تھی اسی کو جگہ دے جب اس میں آگے زیادہ گل جمع ہو جاتا تھا تو اسے میں ڈھاڑ کر کے صاف کر کے پھر بتی آگے بڑھا دی جاتی تھی یہی طریقہ ہوتا تھا چراغ کو ٹھیک کرنے کا تو انہوں نے چراغ کو ٹھیک کر دیا اس طرح کہ سامنے جو کچھ جمع ہو گیا ہے جلا ہوا اس کو ختم کرنے حالانکہ مقصد یہ تھا کہ ایسا دبائیں گے بج جائیں گے تو پہلے سے پلاننگ بجے جب بج گیا تو بجلی نہ پوچھ ارے چراغ بج گیا اب کیا ہوگا تو شوہر نے کبھی کرنا کیا ہے کھانے کے بعد آرام ہی تو کرنا ہے اب کہاں جائیں گے آگ وقت مانگنے کے لیے چلو ٹھیک ہے کھانا کھا کے آرام ہی تو کرنا ہے اس لیے کوئی ہر جگہ اندھیرا رہنے تو اندھیرا تو جان کو نہیں کیا گیا تھا اب میزبان نے یہ کیا کہ وہ مستقل ہاتھ چلاتے رہے ہاتھ نیچے لے جاتے اوپر لاتے منہ کے پاس اور منہ سے ایسی آواز نکالتے جیسے لکما چبایا جا رہا ہو اندھیرے میں اتنا تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ آ رہا ہے جا رہا ہے اور منہ کی آواز سنائی دے رہی تھی میزبان نے ایک لکما بھی نہیں کھایا مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا صبح جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے نا مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا راحت کا تمہارا عمل اللہ نے دیکھا ہے اور تم گھر والوں پر اللہ کو بہت پیارا ہے اللہ یہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا یو سرون ولوکان خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دیتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں پہلے خدمت کا یہ مزاج بنایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا ہوا صحابہ کرام ساری دنیا میں جہاں گئے ہدایت ان کے ساتھ ساتھ گئی جہاں سے ہدایت ان کے ساتھ گئی وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے گئے تو ہدایت ان کے ساتھ گئی وہ تجارت کرنے گئے تو ہدایت ان کے ساتھ گئی وہ صرف سیاحت کے لیے کہیں گئے تو ہدایت ان کے ساتھ چین میں کہا ہے کرم تجارت کرنے کے لیے ہدایت ان کے ساتھ ملیشیا انڈونیشیا اور مسجد کے لیے وہاں تو صحابہ کے بہت بعض ان کی نسلیں تجارت کرنے کے لیے لیکن تجارت بنا ہوا لگا خدمت کا تو اس خدمت کے مزاج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دم دلوں کو کھول دیا اور ہدایت آپ ہو گئی ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ میں نام پہنچے اس کے حیرت انگیز واقعہ ہے یہ لوگ تجارت کرنا شروع کیا انہوں نے لیکن تجارت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو نفع دیتا کرنے کرتے علاقے کا کون کون کریے کتنی بیماری کتنے یقین ہیں باقی لوگ انگلش تیار کرتے اور پھر جا کر ان کی خدمت کرتے تمہاری ضرورت کے لیے یہ تمہاری ضرورت کے لیے یہ تمہاری ضرورت کے لیے دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا باہر کے لوگ آئے ہیں ہمارے یہاں کاروبار کرنے کے لیے اور کاروبار کر کے اپنی بلڈنگ نہیں کھڑی کر رہے ہیں کاروبار کر کے وہ اپنی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ فکر ہوئی ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں ان سے پہلے جو لوگ یہاں کاروبار کر رہے تھے جو تجارت کر رہے تھے وہ بھی آخر اتنے بلند کیسے ہوئے جب انہیں پتا چلا کہ یہ اتنے بلند ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے ذریعے تو انہیں شوق پیدا ہوا جتنے اچھے یہ ہیں اتنے ہی اچھے ہم بھی بنے جتنا بلند کردار اس کا ہے اتنا ہی بلند کردار ہم بھی حاصل کریں گے اور پھر ایک طرف سے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ پورے پورے علاقے جو اسلام میں داخل ہوئے کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں داخل اور باقاعدہ دعوت کو نشانہ بنا کر جانے والے نہیں گئے تھے ان تفصیلات موجود ہیں ان تاجروں کے نام تاریخ میں ریکارڈ ہیں جو وہاں گئے اور الحمدللہ وہ ریکارڈ تاریخ سے داخل ہے جو تاجر گئے تھے جو دار لوگ اور وہ کس طرح کرتے تھے کیوں مزاج کا خدمت تھا اللہ ہمارا مزاج بدل دے اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا لیکن میرے دوستوں یہ مزاج اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہمارا تجزیہ نہ ہوگا یہ تجزیے کی محنت صرف تجزی کرنے کی محنت نہیں ہے یہ صرف گردن جھکا کر بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی محنت نہیں ہے یہ ذکر یہ مراقبہ یہ تجزیات یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہمارے باطن کی صفائی ہو ہمارے اندر کی بیماریاں ختم ہو ہمارے اندر سے بخل کا خاتمہ ہو ہمارے اندر سے خود غرضی کا خاتمہ ہو ہمارے اندر سے عزم کا خاتمہ ہو ہمارے اندر سے کبر کا خاتمہ ہو ہم اپنے کو بڑا نہ سمجھیں اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر آئے ہمارا جھوٹ ختم ہو جائے ہماری سہوت قابو میں آ جائے ہمارا بیٹا غصہ ختم ہو جائے ہم اندر سے اچھے انسان بن جائے ہماری مکمل تربیت ہو جائے اور پھر ہم انسانوں کی خدمت گزار بن جائے اور جو انسانوں کا خدمت گزار بن جائے گا اللہ اس کی ہدایت کا کام دے گا سب انسان ہدایت کا کام ہے ہمیں تو لگتا ہے پہلے سے ایسی نام کے ارشاد فرمایا وہ کہ جاننا کو خوب متا ہوا تھا ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا درمیان بیچ کا جوڑ ہو تم انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان لکون آنند وہ یقون اور رسول والی تم شہیدہ تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جائے اور رسول تمہارے لیے گواہ بن جائے کیا مطلب یعنی رسول نے اللہ سے جو تعلیمات لی ہیں وہ تم اللہ کے رسول سے حاصل کرو اور پھر جس طرح اللہ کے رسول تمہارے اور اللہ کے درمیان کا جوڑ ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے اب آگے تم انسانوں اور اللہ کے رسول کے درمیان کا پل بن جاؤ تاکہ انسانوں کو پہنچاؤ اللہ کے رسول تک اور اللہ کے رسول پہنچائے اللہ تک لیکن یہ کیسے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس الناس من ينفع سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو انسانوں کے لیے اچھا ہو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تو ہم اچھے بنتے نہیں اور اگر بہت بنے تو کس کے لیے مسلمانوں ابھی آج اس ملک کے بعد خوبوں کا سفر کر کے آیا دو دن پہلے کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہاں عادت پڑی لوگوں نے بتلایا یہ غیروں کی بستی ہے یہ غیروں کی زمین تھی یہ غیروں کا گھر ہے یہ پناہ ہے یہ آج اللہ کے پتھر سے ہر جگہ یہ بات کہی بھائی دوسروں کو غیر کہنا بند کرو یہ خیر خیر خیر کیا لگا رکھا ہے ایک بات میں دو بیٹے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر ہوتے ہیں ہم ایک ساتھ آدم کے بیٹے ہیں ہمارے لیے کوئی غیر نہیں کوئی ہندو غیر نہیں ہے کوئی عیسائی غیر نہیں ہے وہ سب ہمارے اپنے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں ہاں ہدایت محروم ہے ہمیں اس پر طرح آنا چاہیے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اس پر طرح آنا چاہیے لیکن ان کو اپنا سمجھ کر جو ان کی سامنے کی ضرورت ہے لیکن ہدایت ان کی ضرورت ہے اس کا احساس ان کو نہیں ہے صرف ہم کو ہے ان کو نہیں ان کو بھی احساس ہوتا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے لیکن جو بھی ان کی ضرورت ہے اس کا احساس تو ان کو ہے پہلے ان کی وہ ضرورتیں پوری کرو جس کا احساس ان کو بھی ہے پھر اللہ تمہارے ذریعے ان کی وہ ضرورت بھی پوری کرائیں گے جس کا بھی احساس ان کو نہیں ہے روٹی کی ضرورت کا احساس ان کو بھی ہے دواؤں کی ضرورت کا احساس ان کو بھی ہے مکان کی ضرورت کا احساس ان کو بھی ہے محبت ایک ضرورت ہے اس کا احساس ان کو بھی ہے تاجر نے ہر جگہ اپنے دوستوں سے کہا جان کہہ رہا ہے کہ دیکھو محبت اور نفرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہے گیم جتنی طاقت سے بیمار پر مارو گے اتنی طاقت سے واپس آئے گی ہمارے دل سے لوگوں کے لیے نفرت کے جذبات نکلتے ہیں اور جب ہم اس نفرت کی نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کو غیر سمجھتے ہیں اور ان کو نفرت کی نگاہوں میں دیکھتے ہیں ان کے دل سے ٹکرا کر کے وہ نفرت واپس آتی ہے تو ہم رونا روتے ہیں بلا ہم سے نفرت کر رہا ہے بلا ہم سے نفرت کر رہا ہے اللہ کرے ہمیں یہ احساس ہو جائے جلدی سے یہ ہماری نفرت ہے جو ٹکرا کر ہمارے پاس واپس آ رہی ہے ذرا ہم محبت کی نظر سے دیکھنا تو شروع کریں آخر کیا وجہ ہے وہی وہی دوسرے دوسرے لوگ وہی برادران مطلب جو ہم سے نفرت کرتے وہ اللہ والوں سے محبت کرتے کیوں کرتے ہیں اگر نفرت کرتے تو سب سے کرتے اور اگر یہ نفرت صرف دین اور ایمان کی وجہ سے ہے تو جو دین و ایمان میں مکتا ہے ان سے وہ اور زیادہ نفرت کرتے ان کے دلوں سے محبت نکل رہی ہے لوٹ کر محبت آ رہی ہے ہمارے دلوں سے نفرت نکل رہی ہے لوٹ کر نفرت آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے اچھا ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو جو اپنے خاندان کے لیے اچھا ہو فرمایا خیر من اڑنا الناس اچھا انسان وہ ہے جو سب کو فائدہ پہنچائے یہودی انسانیت کے اتنے بڑے دشمن ہیں اور ان انہوں نے نظام بن دیا شاید اگر کہیں ان کے ڈی این اے کو چیک کیا جائے اور اس اعتبار سے بھی کوئی ٹیسٹ لیا جا سکتا ہو اس کے ذریعے سے مزاجوں میں کیا فرق آیا تو حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ایسا مزاج بن گیا ہے ان کا کہ وہ انسانیت کی بھلائی سوچ ہی نہیں سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر دلت مسلط کر دیے ہمیں چاہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوب اچھی طرح بتایا تھا کہ یہ کیسے لوگ ان کو اس مزاج سے بچنے کی نہیں فرمائی لیکن ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے اور پڑوسیوں کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت جبری کے میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق لے لے کر اتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا بھی حصہ مقرر ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بھائیوں کا بہنوں کا ماں کا باپ کا حصہ مقرر کیا ہے شاید وراثت میں پڑوسی کا بھی حصہ مقرر ہوگا اس میں سے اتنا حصہ پڑوسی کو دیا جائے حضور فرماتے اتنی مرتبہ حضرت جبریل امین آئے میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق لے لے کر اور خوب یاد رکھے پڑوسی ان قسم کے ہوتے ہیں اگر پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتے دار بھی ہے تو اس کا چہرہ حق ہوتا ہے پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے اور اگر رشتے دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو اس کا دو حق ہے ایک پڑوسی ہونے کا ایک ایمان والا ہونے کا اور اگر وہ ایمان والا بھی نہیں ہے رشتے دار بھی نہیں ہے ایمان والا بھی نہیں ہے ایمان سے محروم ہے لیکن ہمارا پڑوسی ہے تو اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا اور وہ ایک حق کتنا ہے وہ ایک حق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنے پڑوسی کے گھر کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں ہے اور تم پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہو تو تمہارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے وہ پڑوسی جو رشتے دار بھی نہیں ہے وہ پڑوسی جو مسلمان بھی نہیں ہے غیر مسلم ہے لیکن صرف پڑوسی ہے تم پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہو اور وہ پڑوسی بھوکا رہتا ہے تم کو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب ایمانی جانے کی تو کیا ملے گا اللہ کی ایک مرتبہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا حقوق بیان فرما رہے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور اگر ہمارا پڑوسی یہودی ہو تب بھی اس کے ساتھ یہی کرے حضور نے فرمایا ہاں چاہے پڑوسی یہودی ہو کہ گئی ہو یہ مزاج بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں تو کوئی پرواہ نہیں ابھی چند دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک واقعہ پڑھا اللہ جانے کتنی حقیقت ہے لیکن ہمارا بھیجنے والے معتبر لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھے سعودی عرب میں ریاض میں ایک شخص رہتا تھا اس کے مطابق کسی دوسرے شخص نے دیکھا جو اس کی جانکاری نہیں خواب دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی کہہ رہا ہے فنا شخص کو اپنے ساتھ عمرے کے لیے لے کر جاؤ اپنے خرچے پر اور اس کے یہ فون نمبر ہے فون نمبر یہ جانتا بھی نہیں تھا وہ آدمی کون ہے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تین دن دیکھا تو جو صاحب خواب دیکھ رہے تھے یہ ایک آدمی ہے انہوں نے جا کر کسی عالم سے مشورہ کیا کہ میں تین دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے کہا فون نمبر یاد ہے کہاں فون نمبر تو مجھے یاد ہو گیا تینوں دن ایک ہی فون نمبر بتایا جا رہا مجھے یاد ہو گیا ایک کام کرو فون کر کے دیکھو نا تو لے کے چلے جاؤ اللہ نے تم کو نوازا ہے لے کر چلے جاؤ عمرے کے انہوں نے اس کو فون کیا اٹھا کے کہ بھائی مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ میں تم کو عمرے کے لیے لے کر جاؤں میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ سامنے والا ہنسا اٹھنے کا میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو مجھے عمرے کے لیے لے کے جاؤں مطلب نماز کی نہیں پڑھتا لیکن مطلب نہیں کہ کبھی نہیں پڑھتا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا کبھی پابندی نہیں کرتا تو بھائی مجھے بار بار خود کو ملنا ہے تم مجھے ذرا اپنا ایڈریس دو میں تمہارے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں اس نے اپنا ایڈریس دے دیا یہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب جا کر کے دیکھا تو واقعی اس کے چہرے موڑے سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اور اس نے کہا کہ بھائی تو بڑی عجیب عجیب عادتیں ہیں اور میں کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اگر تم کو اتنا اشرار ہے کہ تم مجھے عمرے کے لیے لے جاؤ گے میرے پاس صاف صاف سن لو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے عمرہ کراؤ اور مکے میں چھوڑ دو پہنچ جاؤ واپس چلے جاؤ میرے گھر سے لے جانا ہوگا میرے گھر تک پہنچانا ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو اپنے گھر سے لے جاؤں تمہارے گھر سے لے جاؤں گا اپنی گاڑی پہ لے جاؤں گا جا کر کے تمہارے گھر پہنچاؤں گا تو میرے ساتھ چلو وہ چلا تھا وہاں جانے کے بعد عمرہ ادا کیا اس نے ڈھنگ سے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگے یہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا بھائی پتہ نہیں دوبارہ کب اللہ کے گھر آنا ہوگا قسمت نے یہاں تک پہنچا دیا اگر اجازت دو تو میں دو رکعت نماز اور پڑھ لوں میرا جنہوں نے کہا پڑھ لو وہ آیا اس سے دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی یہ اس کے انتظار میں رک گئے تھوڑی دیر کے بعد اور قریب ہو گئے کیا بات ہے بھائی یہ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوا تو دیکھا سجدہ کر رہا ہے نہیں اٹھا رہا لمبا سجدہ اور لمبا اور لمبا اور لمبا جب جا کر کے کٹول کر کے دیکھا تو معلوم ہوا آپ کو اس کا سر کبھی نہیں اٹھے گا یہ تو رخصت ہو چکا ہے دنیا میں لو عمرہ کر کے اللہ کے گھر کے سامنے حرم پاک میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور پھر وہیں مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی کتنے لوگوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ کیونکہ وعدہ کیا تھا نا تمہارے گھر سے لے جاؤں گا گھر واپس جاؤں گا تو اس شخص نے ایمبولینس کا انتظام کیا اور ریاض دے فکر ہوئی اس کو وجہ ہے کیا بات ہے آپ تو جا کر کے اس کی بیوی سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے بتلاؤ تمہارے شوہر کا ایسا کون سا خاص عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہے تو بیوی رونے لگی اس نے کہا کہ میرا شوہر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا نماز کی پابندی سے نہیں پڑتا تھا کبھی کبھی شراب بھی پیتا تھا لیکن اس کی ایک عادت تھی ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا شوہر جب بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتا تھا اس کے بچوں کے لیے ضرور لاتا اپنے بچوں کے کپڑے جاتا تھا تو اس کے بچوں کے لیے جاتا اپنے بچوں کو کیوں میں لاتا تھا اور میرے گھر میں کہتا دیکھو اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے ہمارے پاس تو کوئی کمی نہیں یہ عورت سے بیچاری ہمارے بچے اچھے ہوں ہمارے بچے خوشحال ہو اور وہ ہر کریں وہ کھائے پیئیں اور یہ محروم رہے اچھا نہیں لگتا تو کہا جب بھی وہ اس کے بچوں کے لیے کچھ لا کر دیتا تھا تو وہ بیوہ عورت کہتی تھی اللہ تیرا خاتمہ بل خیر کرے یہ اس کی دعا بچی اللہ نے خاتمہ بالخیر کیا یہ مزاج اس وقت تک نہیں بنتا یہ تو ٹھیک ہے سارے اس کو توفیق دے دی ورنہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عموم مزاج بن جائے اسی کی خاطر کو تجزیہ کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرم کا تجزیہ کیا تھا اس تجزیے کے نتیجے میں صحابہ کرام کا مزاج بن جائے معلوم لوگ کیا کیا ہیں یہ ہوتا ہوگا یہ ہوتا ہوگا یہ سکھایا جاتا کچھ نہیں سکھایا جاتا کچھ نہیں سکھایا اللہ سے محبت سکھائی جاتی ہے بس اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے اور اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی محنت کرائی جاتی ہے ہمارے دل میں اللہ کی اتنی محبت آ جائے ہمارے دل میں آخرت کی اتنی فکر ہو جائے ہمیں ایسی احسان کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہم گویا دل کی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھنے لگے اور دل کی آنکھوں سے ہم جنت کو دیکھنے لگے اور دل کی آنکھوں سے ہم جہنم کو دیکھنے لگے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس بڑے نفے کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے لگے اور پھر لوگوں کی خدمت کرتے کرتے لوگوں کا دل جیتتے جیتتے بس ہماری ایک تمنا ہو یا اللہ ایک بڑا سودا کرا دیجیے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا حمر اللہ علی اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے سرخ اونٹوں سے زیادہ یقین کی دولت ہے ایک روایت میں آتا ہے اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی کی دولت اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے پھر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے یہ عرض ہوتی ہے خدمت کروں اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ مجھے ہدایت دے وہ کہے یا نہ کہے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں جو خادم ہوتا ہے ساری دنیا اس کو اپنا مخلوق بناتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے ساری دنیا اس کے طریقے کو قبول تو میرے دوستوں تجزیے کے ذریعے اصل میں یہ تبدیلیاں اندر آتی ہیں ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس کے دن سے تجزیحات پڑھ رہا ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی میرا جھوٹ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میری خود بندی ختم ہوئی یا نہیں ختم ہوئی میرے اخلاق بلند ہوئے یا نہیں ہوئے میرے اندر اشار آیا یا نہیں آیا اگر آ رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دوا بھی کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ بد پرہیزی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دوا کا اثر نہیں ہو رہا جیسے آدمی دوا کھاتا رہے لیکن پرہیز بھی نہ کرے اب روزانہ شوگر کی گولی بھی کھاتے ہیں لیکن ماشاء اللہ صبح صبح جلیبی کا اچھا نہیں کرتے اور ساری بد پرہیزیاں بھی کرتے ہیں تو کیسے فائدہ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنا اور اللہ ہم کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے دوستو اس ملک کی ہدایت اللہ نے مقدر کی ہے جسے ہدایت مل کر رہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کریں گے دیکھو عربوں کی ہدایت اللہ نے مقدر کی تھی نا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا ایک ہوا چلی اور ہدایت چلی گئی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صاحب کو کام کو کام میں لگایا ان کو استعمال کیا ان سے کام لیا اور صحابہ نے بندی باقی اربوں کی ہدایت تو اللہ نے مقدر کی ملک کی ہدایت اللہ نے مقدر کر دی ہے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال فرما دیں گے اور استعمال انہی کو کریں گے جن کا تجزیہ ہوگا اس لیے ہم جلدی سے اپنے کو تیار کریں اپنے آپ پر خوب محنت کریں اور اپنے کو تیار کریں اللہ سے خوب مانگے اس کی مشق کریں لوگوں کی خدمت کی مشق کریں مصنوعی طور پر مشق کریں جانا شروع کریں کبھی اسپتالوں میں جائیں کبھی موٹی کر جائیں غریبوں کو تلاش کریں ان کی خدمت کریں ان پر کچھ خرچ کریں اور اللہ جب مانگے زبردستی کر رہے ہیں ہمارا مزاج بنر یہی ہمارا مزاج بنا دیجیے یہی ہمارے گھر والوں کا مزاج بنا دیجیے یہی ہمارے بچوں کا مزاج بنا دیجیے اور ایسا اس کے ذریعے ہم نہ عزت چاہتے ہیں نہ دولت چاہتے ہیں نہ شہرت چاہتے ہیں اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ ہم سے ہدایت کا کام لے لیجیے سارے ملک کو اور ساری دنیا کو ہمارے ذریعے ہدایت دے دیجیے اللہ مجھے بھی آتا فرمائے آپ کو بھی آتا اس لیے میرے دوستوں ذرا محنت بڑھانے کی ضرورت ہے صرف باتیں سننے سے صرف آ جانے سے مجلس میں شرکت ہو جانے سے شریف ہو جانے سے تو کام نہیں چلے گا ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے ذرا مضبوط رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عزائم بلند کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بنانا ہے انشاءاللہ پوری دنیا کی ہدایت کو نکالا بنانا ہے لیکن کام ترکیب سے ہوگا ہاں، پہلے اپنی ہدایت کی فکر کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ترتیب سے کام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کام لیں گے اللہ مجھ سے بھی کام لے آپ سے بھی کام تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں سر کو لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ یہ ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اب اب اب زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور نہ ربي العلي على على اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عالم عاجز محمد بندے ہیں پر رحم فرمائیے اللہ تر والے آماد سے حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرمائیے اے اللہ ہمارے باطن بہت گندے ہیں اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ اے اللہ شہوت کو قابو میں کر دیجیے غذب کو قابو میں کر دیجیے اللہ بخل کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ خود غرضی کا خاتمہ فرما دیجیے صرف ہم اپنی ذات کے لیے جینے لگے صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگے اللہ ہمارا مزاج بدل دیجیے اللہ ہمیں انسانیت کا خادم بنا دیجیے اللہ ہمیں انسانیت کا خادم بنا دیجیے اے اللہ استعمال فرما دیجیے اللہ اس ملک کا نقشہ بدل دیجیے دنیا کا نقشہ بدل دیجیے اللہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیجیے دیجیے اللہ خود گردی سے ہمیں اونچا اٹھا دیجیے خود گردی سے ہمیں نجات دے دیجیے اللہ سر سے پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اقرار کو قبول فرما لیجیے اعتراف کو قبول فرما لیجیے اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ اگر آپ نے طے کر لیا ہو یہ اتنے بڑے گنہ گار میں ان کو کبھی نہیں معاف کروں گا اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اے اللہ اے اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے نام احمد کھول دیے اللہ ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم دنیا میں چار آدمیوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر پاتے اللہ ہم قیامت کے دن کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتے اللہ نہیں برداشت کر سکتے اللہ ہم سے گرمی کی دھوپ نہیں برداشت ہوتی ہم قیامت کی گرمی سے برداشت کر سکتے ہیں ہم قبر کی چیز سے برداشت کر سکتے ہیں اللہ رحم فرما دیجیے اللہ رحم پر ما دیجیے اللہ کرم پر ما دیجیے اللہ فضل پر ما دیجیے اللہ پزل پر آپ دیجیے پردے ڈالے ہیں آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے اللہ جیسے پردے ڈالے ویسے معاف فرما دیجیے اللہ قیامت کی دن کی رسمائی سے حفاظت فرمائیے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے ہمارے سینوں کو اپنی محبت فرمائیے اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ ہمارے ان سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اے اللہ ہم دنیا والوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں ہم لوگوں سے بھیک مانگنے لگے ہم لوگوں سے مطالبے کرنے لگے اللہ ہمیں انسانوں کی رحمت بنا دیجیے اللہ ہمیں انسانوں کے لیے رحمت بنا دیجیے اللہ ہمیں دنیا کے تمام انسانوں کا خادم بنا دیجیے اللہ ہمیں نفا بخش بنا دیجیے اور اللہ اللہ خادم بنا کر ہمیں دائی بنا دیجیے ہمیں حادی بنا دیجیے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دیجیے ہمارے ذریعے ہدایت آپ بنوا دیجیے اللہ اے اللہ دنیا جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے ہمیں صرف اپنے گھر بنانے کی پڑی ہوئی ہے ہمیں صرف اپنی بھوک مٹانے کی پڑی ہے ہمیں صرف اپنے بچوں کی طرف غلطی کی پڑی ہے اللہ یہ خود غرضی ہے اور آپ خود غرضوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ خود غرضی پہلے اونچا اٹھا دیجیے اللہ ساری دنیا اللہ ساری دنیا کے سب کو اپنے دل میں سمیٹ دینے کی ہمیں توفیق آتا اللہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انسانوں کے لیے غمگین رہتے تھے اللہ ہمیں غم کی اللہ ہمیں غم کی وہ میراث آتا فرما دیجیے اللہ ہمیں غم کی وہ نعمت آتا فرما دیجیے اللہ ہمیں غم کی وہ دولت عطا فرما دیجیے اللہ نے انسانوں کا خادم بنا دیجیے انسانوں کے لیے رونے والا بنا دیجیے انسانوں کے لیے کھلنے والا بنا دیجیے ہمارے ذریعے انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے دنیا میں کہیں آگ جل رہی ہو ایک چھوٹا سا بچہ اس آگ کی طرف جائے ہم دوڑ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کروڑوں انسان روز جہنم جہان جا رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی اللہ اللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی اللہ اس طرح ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے کیسے بچا سکیں گے اللہ روزانہ آپ کے کروڑوں بچے جہنم میں جا رہے ہیں روزانہ آپ کے کروڑوں بچے بغیر چلنے کے دنیا میں جا رہے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہم کیسے مسلمان ہیں اللہ ہم کیسے آپ کو وہ دکھائیں گے اللہ بدل فرما دیجیے اللہ بدل فرما دیجیے سب کا غم آتا فرما دیجیے اللہ سب کا غم آتا فرما دیجیے اللہ ان کے سکھ درد میں شریک ہونے کی سب کو عطا آتا اے اللہ ہم سے بیماروں کی خدمت کا کام لے لیجیے ہم سے بیماروں کی علاج کے علاج کا کام لے لیجیے ہم سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام لے لیجیے اللہ کو پریشان ہالے ہم سے ان کی پریشانیوں میں مدد کا کام لے لیجیے اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے ان کو جہنم سے بچانے کا بھی کام لے لیجیے اللہ تمام انسانوں کو ہدایت دے دیجیے اللہ مشرق میں مغرب میں جماعت میں جنوب ہر طرف ہدایت عام فرما دیجیے اور اللہ ہم اپنا کام بھول گئے اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں ہم کام کے نہیں رہ گئے اللہ ہمیں دوبارہ کام کا بنا دیجیے اللہ ہمیں پھر سے کام کا بنا دیجیے اللہ ہمیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قبول فرما دیجیے دیر کے لیے اور دور کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی انتہا قبول فرمائیے اللہ جن کو اب تک احساس نہیں ان کو اب احساس نصیب فرما دیجیے سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جو ایمان والوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام کو بھی قبول فرمائیے اے اللہ جو لوگوں کام کر رہے ہیں جن تک ابھی کلمے کی دعوت نہیں پہنچی اللہ ان کے کاموں کو بھی قبول فرمائیے اے اللہ جو بیٹھ کر کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو بھی قبول فرمائیے اللہ جو بیٹھ کر اپنے قلبی توجہات کے ذریعے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اپنے آہے پہر گاہی کے ذریعے اے اللہ آپ کو منا رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائیے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر پیدا فرمائیے سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دیجیے اے اللہ اللہ بیماروں کو عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے جو بھی اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اللہ طلبہ کو اچھی کامیابیاں عطا فرمائیے ان کے مستقبل کو روشن فرمائیے اللہ ہمارے تمام بچے اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرمائیے اچھی زندگیاں عطا فرمائیے اے اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر قسم کے شروع سے حفاظت فرمائیے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا طریقہ عطا فرمائیے اللہ حاضری نے کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے اللہ ہمارا تجزیہ فرما دیجیے اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے تمہاری محنتوں سے تجزیہ نہیں ہوتا ہمارے فضل سے تجزیہ ہوتا ہے اللہ آپ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہم محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ فضل فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ تجزیہ فرما دیجیے اللہ ہماری مقبرت فرما دیجیے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ یہ طے کر دیجیے جب تک آپ ہم سے راضی نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ ہمیں موت نہیں دیں گے اللہ پہلے راضی ہو جائیے گا پھر ہم کو بہت دیجیے گا اللہ ہم نے بہت دل دکھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سنتوں کو چھوڑ چھوڑ کر ان کے دعوت کے طریقے کو چھوڑ چھوڑ کر اے اللہ ان کا دل خوش کر دیجیے اللہ آپ بھی خوش ہو جائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کر دیجیے اللہ ہمارے تمام اکابر و بدائے کی مفرت فرما دیجیے ان کے درجات بلند فرما دیجیے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.